عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے گودنا گودنے والی اور گودنا گودوانے والیوں پر اور حسن میں اضافے کی خاطر چہرے سے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والیوں پر اور اللہ کی بناوٹ یعنی تخلیق میں تبدیلیاں کرنے والیوں پر جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیاسی یہ حدیث صحیح ہے